نحمد ونسلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر لسانی العقد قولی سبق نمبر 306 آیت نمبر 1 سے 25 تک لیسن نمبر 306 آیت نمبر 1 ٹو 25 فائیو الانشقاق لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادس سما جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا وہ ازینت اور کان لگائے گا لبا اپنے رب کے لیے وہ حقت اور حق یہی ہے وہ عید الرد اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی وہ القت اور ڈال دے گی ہا جو اس میں ہے وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی وہ ادینت اور کان لگائے گی لب بہا اپنے رب کے لیے وہ حقت اور حق یہی ہے یا اوہل انسانوں اے انسان ان کا بے شک تو کادحن محنت کرنے والا ہے الا رب کا اپنے رب کی طرف کدہن خوب محنت فملاقی ہی پھر ملنے والا ہے اس سے فما تو لیکن من اوتیا جو دیا گیا کتاب بہو کتاب اپنی بی اپنے دائیں ہاتھ میں فسوفا تو انقریب یہاں سبو حساب لیا جائے گا حساب یسیرا آسان حساب وین قلب اور وہ لوٹے گا الا اہلی طرف اپنے گھر والوں کے مسرورا خوش و اما اور لیکن من اوتیا کتاب جو دیا گیا اپنی کتاب نام امال ورا ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے فسوفا تو ان قریب ید بلائے گا سبورا ہلاکت کو وہ یسلا اور داخل ہوگا سعی بھڑکتی آگ میں انہ بے شک وہ کانا تھا فی اہل ہی اپنے گھر والوں میں مسرورا مسرور خوش انہ بے شک وہ ذن سمجھتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں وہ لوٹے گا بلا کیوں نہیں ان بے شک اس کا رب کانا ہے بھی اس کو بسیرا دیکھنے والا فلا پس نہیں اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بشفق شفق کی ولیلی اور رات کی وما اور جو وسق وہ اکٹھا کرے سمیٹ لے ولقمری اور چاند عزت تسق جب پیچھے آئے لتر کبنا البتہ تم ضرور سوار ہوگے انتبقن ایک حالت پر انتبقن دوسری حالت سے فما لہم پس کیا ہے ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا اور جب قرآ پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر القرآن و قرآن لائس جدون وہ سجدہ نہیں کرتے بل الزین بلکہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا یوکون وہ جھٹلاتے ہیں واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں پس خوشخبری دے دیجیے ان کو بے عذاب علیم دردناک عذاب کی اللہ سوائے ان لوگوں کے آ منو جو ایمان لائے و امل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا سورت البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما ذات البروج قسم ہے آسمان کی برجوں والے اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی وشاہدن اور دیکھنے والے کی و مشہود اور دیکھی جانے والی چیز کی قطلا مارے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے انار آگ ذات الوقود ایندھن والی اذ ہم جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے وہم اور وہ اللہ اوپر ما جو یف کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود حاضر تھے وما نقمو اور نہ وہ ناراض ہوئے منہم ان سے اللہ مگر ان کے یو منو وہ ایمان لائے بلا ہی اللہ پر العزیز جو زبردست ہے الحمید تعریف والا ہے الذی وہ ذات لہو ملک والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ اللہ کل شعی ان شہید ہر چیز پر گواہ ہے ان لذینا بے شک وہ لوگ فتنو جنہوں نے آزمائش میں ڈالا المؤمنین مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو ثم پھر لم یتوبو انہوں نے توبہ نہیں کی فلاحم تو ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق جلنے کا عذاب ہے ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہ امل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے لہم ان کے لیے جنات ان باغ ہیں تجری بہتی ہیں منتہ تہل انہار ان کے نیچے سے نہریں ذالکا یہ الفوز الکبیر کامیابی ہے بڑی ان بے شک بخش رب کا تیرے رب کی پکڑ لشدید البتہ بہت شدید ہے ان بے شک وہ ہوا وہی او پیدا کرتا ہے وہ لوٹاتا ہے وہ وہ بخشش فرمانے والا محبت کرنے والا ہے ذل عرشی عرش والا ہے المجید صاحب فضل و کرم ہے بزرگ و برتر ہے فعال کر گزرنے والا ہے کر ڈالنے والا ہے لما یورید واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے حل اتا کا کیا آئی تیرے پاس حدیث الجنود خبر لشکروں کی فرعون و سمود فرعون اور سمود کی بل الزی نہ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تقویب جھٹلانے میں ہیں اللہ ممور ان کے پیچھے سے محیط کھیرنے والا ہے بل ہوا بلکہ وہ قرآن مجید قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وتخلت وأذلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد لوح محفوظ